الرحمن الرحیم وہ جو آپ کی ترتیب چل رہی ہے وہی چلے گی لیکن ایک کل یہ روایت چل رہی تھی کہ اتنے میں وقت بھی ختم ہو گیا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں مجھے خاص طور پر دی گئی ہیں پانچ چیزیں مجھے خاص طور پر دی گئی ہیں اور یہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزب تبوک سے واپس آ رہے تھے فرمایا کہ ایک بات یہ ہے کہ ایک مہینے کی مسافت پر اگر میں ہوں گا تو دشمن کے دل میں روب تاری ہو جائے گا اور اصل میں ایک مہینے کی مسافت کا جو آپ نے ذکر فرمایا ہے ارشاد فرمایا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس وقت جتنے دشمن رہتے تھے قریب قریب وہ ایک مہینے کی مسافت سے زائد نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے ہیں تو وہ جو کیسر روم ہرقل تھا وہ بھاگ گیا بھاگ کیا گیا وہ آیا ہی نہیں تو حضور نے فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت پر اگر میں ہوتا ہوں تو دشمن جو ہے اس کے دل پر روب تاری جاتا اب جو ہے جب نعرے تکبیر بلند ہوتا ہے مجاہدین کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ کفار پر زلزلہ تاری ہو جاتا ہے تو خیر یہ فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت پر اگر میں ہوں تو دشمن پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے ایک تو یہ خصوصیت ارشاد فرمائی اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وجو علت لیل ارزو مسجد اور مسجد کو میرے اور زمین پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا ہے اور پاک کرنے والا بنایا گیا پوری زمین کو پوری سرزمین کو مسجد بھی بنایا گیا ہے اور تہور بھی بنایا گیا ہے مسجد اس لحاظ سے کہ جہاں وقت آ جائے نماز کا وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں اور اس میں مسجد کی پابندی نہیں ہے پابندی تو اس لحاظ سے ہے کہ جماعت کے ساتھ آدمی نماز پڑھے لیکن کسی وجہ سے مسجد میں نہیں پہنچ سکتا تو جہاں بھی ہوگا وہاں پر نماز پڑھے اور جبکہ دوسری امتوں میں ابن شعیب نبی ہی انجدی ہی روایتی ہے کہ ان کے لیے کنائس متعین کیے گئے تھے کہ وہ نماز صرف اور صرف کنائس ہی میں پڑھ سکتے ہیں اور کسی جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے ایک دوسری خصوصیت جو حضور کو حاصل ہے وہ یہ کہ یہ زمین جو ہے یہ مٹی جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تہور بنائی گئی تہور پاک کر دینے والی اصل تہور تو جو ہے نا وہ ہے پانی پانی کے بعد اگر رتبہ ہے اور درجہ ہے وہ مٹی کا کہ وہ پاک ہے اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے بغیر مسلح بچھائے ہوئی ہے اگر زمین پاک ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھ سکتی ہے تو دوسری چیز کیا بتائی یہ بات بتائی کہ پوری زمین جو ہے وہ میرے لیے مسجد بنائی گئی ہے اور میرے اور میری امت کے لیے امت بھی ہے مسجد بنائی گئی ہے اور ساتھ ساتھ وہ تہور بنائی گئی کہ اس سے پاکی اگر حاصل کرنا چاہیں تو پاکی حاصل کر سکتے ہیں یہ دو خاصیتیں ہو گئیں اور تیسری جو ہے فنما ادرکر رج من امتی اصلا ہو یوسلی جس جگہ پر بھی کسی رجل کو نماز آ لے میری امت میں سے نماز رجل کو پالے یعنی آدمی نماز کو نہیں پاتا بلکہ نماز اس کو پالے یعنی وقت آ جائے یوسلی وہ نماز پڑھ لیتا ہے وہ اوتی تو شفا اور مجھے سفارش بھی دی گئی ہے شفاعت بھی دی گئی ہے شفاعت جو ہے اس سے مراد یہ لام عہد کا ہے اس سے مراد مخصوص شفاعت ہے جس کو شفاعت عظمہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے شفاعت عظمہ اور وہ ایسی شفاعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوگی تو مجھے شفاعت دی گئی ہے تو شفاعت میں مراد شفاعت شفاعت عظمہ ہے اور الفلام اس میں عہد کا ہے جو کہ احادیث میں جس کا ذکر ہے کہ سب انبیاء کے پاس باری باری جائیں گے سب معذرت کر دیں گے اور آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائے گی یہ تیسری چیز ہوگی اور فرمایا کہ وہ کی تو شفا ولم یعت نبی قبلی وبو اس تو الناس کافہ مجھے سب لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے اس میں الناس کافہ اور ناس کو ذرا آپ وہ سب دے دیجئے ال المخلوق کافہ پوری مخلوق کی طرف مجھے بھیجا گیا چنانچہ ایک دفعہ دیکھا کہ اونٹ بل بل بل بل کر رہا تھا تو حضور نے فرمایا اس کو کیا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مالک نے اس پر ظلم کیا اور اس کی ظلم سے چھٹکارا دلا دیا کافہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں کی طرف تمام جنات کی طرف حضور کو جنات کی طرف بھی ببوس کیا گیا تھا کیا گیا تھا اس تو جو ہے کافہ تمام کے تمام لوگوں کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے چنانچہ قرآن حکیم میں بھی ہے کافت اللہ سے بشیر و نذیرہ آپ کو تمام لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے بشیر بھی بنا کر اور نذیر بھی بنا بعض روایات میں ہے کہ مجھے بھیجا گیا ہے ال المخلوق کافا پوری کی پوری مخلوق کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے تو یہ ہے کان نبی یوب آس علاقوں ہی خاصتاً اور ہر نبی اپنی قوم کی طرف خاص طور پر بھیجا جاتا تھا اور چنانچہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ ہے اور ان انضر قوم اور قال علی قومی ہی یا قومی انی و قضا یہ سب قوم کی طرف خطاب ہے اور قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری مخلوق کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے لوگوں کی طرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اور تمام جنات کی طرف بھیجا گیا چنانچہ کئی مواقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے جا کر جنوں کو بھی تبلیغ کر سمجھے نا یہ تو بھائی ہے پانچ بتائی ہیں لیکن گنتی میں چار یہاں کہی گئی ہیں اور ایک وہ خاصیت بتائی گئی ہے پانچویں کہ میرے لیے غنیمت کو حلال قرار دے دیا ہے جبکہ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا ان کے لیے یہ ہوتا تھا کہ اول تو بہت سی امتیں ایسی ہیں کہ وہاں جہادی فرض نہیں تھا اور پھر اگر کسی امت کے لیے جہاد فرض ہوا تو مال غنیمت کا حکم یہ تھا کہ اس کو جنگل میں رکھ دیتے تھے کسی پہاڑی پر اور آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی یہ تھا لیکن میرے لیے میری امت کے لیے غنیمت کو جو ہے وہ مباح قرار دیا گیا یہ بھی خصوصیت ہے ان خصوصیات میں سے ایک اور یہ یہاں پر ان نے چار بتائی ہیں پانچویں جو ہے وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے یہ غنیمت والا مسئلہ سمجھے نا تو یہاں پر وہ علامہ سیوتی فرماتے یہ لمبا حاشیا اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر حسر مقصود نہیں ہے کہ آپ کی خصوصیات صرف یہی تھی فرمایا کہ بعض علماء نے یہ پانچ بڑھ کے سات بتائی ہیں اور بعض علماء نے بیس بتائی ہیں اور بعض علماء اور آگے بڑھے ہیں اور کہا کہ میں نے جو تحقیق کی ہے تو تمام کتابوں کو دیکھا ہے تمام احادیث کو چھانا ہے اور حضرات صوفیہ کرام کی کتابوں کو دیکھا ہے تو میں نے کشید کی ہیں ہزار خصوصیت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزار خصوصیت تھی فرمایا کہ وہ میں نے تو کتاب لکھ دی اب استفادہ کرنے والے نے استفادہ کیا اس سے اور بعض لوگوں نے اس میں سے نقل بھی اتاری اور بعض نے اس میں سے چوروں نے چوری بھی کی یہ بات انہوں نے فرمائی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک شرح لکھی ایک مولوی صاحب نے بہت بسیط شرح کی اردو میں کسی حدیث کی کتاب کی میں حدیث کی کتاب کا نام بھی لینا نہیں چاہتا تو حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کے اوپر تبصرہ لکھا فرمایا کہ اچھی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن یہ بعض اوقات عبارتیں بعض کتابوں سے لمبی لمبی نقل کرتے ہیں لیکن اس کا حوالہ نہیں دیتے اور اس کو اپنی طرف منسوخ کرنا یہ سرقہ یہ کیا چیز ہے چوری ہے جو بھی کہیں سے اس کا حوالہ تھا کہ اس کی تحقیق میں نے اس کی کتاب سے لی اور میں نے فلاں جگہ سے ہے تو یہ فرمایا کہ بعض اوقات لمبی لمبی عبارتوں کا صاحب کتاب حوالہ دیتے ہیں نقل ہوتی ہے اور اس میں حوالہ نہیں دیا جاتا کاش کہ جہاں سے نقل کیا ہے اس کا حوالہ بھی ہوتا وہ اگر مولانا عثمانی صاحب کی کتاب میں سے <laughs> تو یہ فرمایا کہ جس شخص نے چوری کرنی ہے اس نے اس میں سے چوری کی اپنی کتابیں لکھیں خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھیں اور اس میں میری کتاب سے لے کر اس میں لکھ کے اپنا نام وغیرہ ڈال دیا تو فرمایا کہ میں نے تحقیق کی ہے تفاوض کیا ہے تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہزار خصوصیات اس میں ذکر کی اور وہ خصوصیات دو قسم کی ہیں بعض خصوصیات تو وہ ہیں کہ جو آپ کو انبیاء علیہ مسلاط والسلام کے مقابلے میں خصوصیات حاصل تھیں اور بعض خصوصیات وہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اعتبار سے خصوصیت حاصل تھی چنانچہ اس میں یہ پہلی جو حدیث آپ یہ آخری جو حدیث آ رہی ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور اس میں یہ فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تھا اور خالہ میمونہ کے ہاں میمونہ خالہ ہے اور وہ محت المومنین میں سے ہیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور آپ نے مشکیزے سے اٹھ کے جو ہے وہ مشکیزے سے پانی لیا اور آپ نے وضو فرمایا اور حضرت ابن عباس نے بھی وضو فرمایا فرمایا کہ حضور کھڑے ہو گئے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا تو بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو حضور نے مجھے کان سے پکڑا دائیں طرف کر دیا اور پھر حضور نے نماز پڑھی لمبی نماز پڑھی یہ روایت ہے طویل روایت ہے لمبی نماز پڑھی اور پھر آخر میں یہ کہا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئی تیرہ رکاتے آپ نے پڑھ لی پڑھنے کے بعد آپ سو گئے آپ لیٹ گئے اور آپ سو گئے اور سونے کے بعد بلال آئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضور نے وضو نہیں فرمایا اور نماز پڑھ لی یہ بھی حضور کی خصوصیت تھی کہ سو جائے سو جانے کے باوجود حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا یہ حضور کو اپنی امت کے مقابلے میں خصیصات ہے خصوصیت اصل أن رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الآخر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاته وقال للآخر أما أنت فلك مثل سهم جمع سهم جمع تو यहाँ दो शख्स थे उन्होंने नमाज पढ़ी और इस तरीके से नमाज पढ़ी कि पानी नहीं था وضو کا پانی نہیں تھا دونوں نے تیمم کیا تیمم کر کے دونوں نے نماز پڑھی اور ان میں سے ایک آدمی نے یہ کیا کہ جب پانی مل گیا تو اس نے وضو کیا اور وضو کر کے نماز کو دوہرا دیا لیکن دوسرے آدمی نے وضو کر کے پھر نماز نہیں پڑھی اس نے نماز نہیں دوہرائی دونوں حضور کے پاس پہنچے تو حضور نے اس شخص کو جس نے نماز نہیں دہرائی فرمایا اسب کا سننا تو نے سنت پر عمل کیا اور آپ کا عمل ٹھیک اور صاحب ہے اور جس نے نماز دہرائی تھی تو فرمایا کہ تجھے ڈبل ثواب ملا تجھے جمع کا ثواب جمع کا ثواب ملا کیا مطلب ہے کہ ایک نماز آپ کی فرض ہو گئی اس کا آپ کا ثواب مل گیا اور ایک نماز جو ہے وہ کیا ہو گئی بھیا وہ نفل ہو گئی تو آپ کو دوہرا ثواب مل گیا وجہ اصل میں کیا تھی وجہ یہ تھی کہ دونوں نے اجتہاد کیا پہلے آدمی نے اجتہاد کیا فاصابہ تو اس کا جو اجتہاد تھا وہ درست تھا کہ نماز کا اعادہ نہیں دوسرے نے بھی اجتہاد کیا لیکن اس کا اشتہاد صحیح نہیں ہوتا اختہ اور آپ کو معلوم ہے کہ مشتحد چاہے وہ اسابت ہو چاہے خطا کرے اس کو ایک ثواب تو ضرور مل جاتا ہے خطا پر بھی ایک ثواب مل جاتا ہے لیکن اگر وہی اسابت ہو تو دوہرا ثواب ملتا ہے سمجھے نا تو ان کو جو ہے فرمایا حضور نے آپ کو جمع کا ثواب ملا جمع کے کئی معنی کیے گئے بھائی ایک تو بظاہر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب وہاں جاتے ہیں عرفات میں تو دو نمازیں جمع کرتے ہیں اور پھر مزدلفے میں جاتے ہیں تو دو جماعتیں دو نمازیں جمع کرتے ہیں تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ آپ کو گویا کہ جو جمع بین الصلاطین ہے اس کا ثواب مل گیا لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسا ثواب ملا جو کہ غنیمت میں غنیمت میں انعام ملتا ہے بعض کو ایک گنا انعام ملتا ہے اور ایک کو دو گنا تو آپ کو ایک تو اصل نماز کا ثواب مل گیا اور ایک زائد ثواب مل گیا سمجھے چلو وقال اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثني عميرة وغيره عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار أن رجلين وساق الحديث وقال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال اخبرنا خالد قال حدثنا شعبة ان مخالقا اخبرهم عن طارق بن شهاب ان رجلا اجنب فلم يصلي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اصبت فاجنب یعنی تو نے نماز نہیں پڑھی اور نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ تیمم کی یعنی تیمم کا مسئلہ آپ کو معلوم نہیں تھا تو آپ نے نماز نہیں پڑھی تو نہ پڑھنا تو آپ کا درست ہوا باقی یہ ہے کہ آئندہ نماز پڑھیں قضا کریں یا نہ کریں اس سے حدیث خاموش جی یہ امام نسائی کو یہ فرماتے ہیں کہ کے باب میں یہ امام الناس تو یہ آدمی جو ہے نا اس کی غلطی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے بلکہ یہ آپ نہ کہیں کہ اندھا جیسے کر پڑتا ہے چورنی پر ایسا نہیں ہے سوچ سمجھ کے اس کی خطا ہے چل وعلي قال اخبرنا علي بن أن أحدهما ونسيت المسألة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المدينة ذلك المسجد إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوزع وزوءه للصلاة أو قال كوزوء الصلاة شابش بس بس بس ابھی تھوڑا سا اس میں ہے تو مقداد ابن اسود یہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام آیا اور یہ بہت قدیم صحابہ میں سے ہیں حضرت ابن حجر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے ثابت نہیں کہ غزب بدر میں یہ مقداد کے علاوہ اور کوئی شاہ سوار ہو یعنی مقداد کے علاوہ اور کوئی شاہ سوار ہو یہ بات ثابت نہیں تو مطلب ہے کہ بدر میں بھی شریک ہوئی ہیں اور ان کے پاس سہم واحد نہیں ہے بلکہ سامن جمع ملا سمجھے نہیں تو یزر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی جی ہاں۔ اور ان کے والد کا نام اسود نہیں تھا بلکہ ان کے والد کا نام امر تھا اور یہ اسود جو ہیں یہ ان کے ان کے یہ متبنا تھے متبنا تھے تو ان کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے جی بھائی یہ یہ فرمایا ارے بھائی ابھی اختلاف کو چھوڑ چھوڑو یار ابھی اتفاق کو دیکھو تو یہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تکرار کیا آپ بھی تکرار کرتے ہیں نا مذاکرہ مذاکرہ کیا علی اور مقداد اور عمار ابن یاسر نے رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کا آپس میں مذاکرہ ہوا فقال علی ان نمرون مزا ان علی نے تو یہ بات کہی کہ میں رجل ہوں قضا و انی استحی ان اسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے مکا نمنتی تو میں تو جو ہے یہ پوچھنے سے جو ہے شرم محسوس کرتا ہوں آپ دونوں میں سے کوئی ایک پوچھ لے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مذاکرہ کیا ان تین بزرگوں نے اور یہ کہا کہ آپ میں سے کوئی ایک پوچھ لے دو میں سے کوئی ایک پوچھ لے میں تو پوچھنے سے شرماتا ہوں بات نا تو فرمایا منی فضا کر لی بس مجھ سے ذکر کیا علی مرتضی نے فضا کر لی بس مجھ سے ذکر کیا علی نے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ذکر کیا انا احدہما سا کہ ان میں سے کسی ایک نے سوال کیا تھا ذرا کتاب پہ بھی دیکھو اور تھوڑا سا آنکھیں بھی بند کر لو درمیان میں فضاکر علی علی مرتضی نے مجھ سے ذکر فرمایا تھا کہ ان احدہما سالہ کہ ان دو بزرگوں میں سے کسی ایک نے حضور سے پوچھ لیا تھا وہ نصیحت اور وہ بزرگ جس نے پوچھا تھا ان دو نام تھے مجھے اب یاد نہیں مجھے اب تعین نہیں کہ کس بزرگ نے پوچھا تھا مقداد نے پوچھا تھا اور یا پوچھا تھا عمار نے بسی تو ہوں میں اس کا نام جو ہے مجھے یاد نہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا ذالک المسجد اذا وجدہ احدکم فلیغسل ذالک منہ بل یتوضا وضوء للصلاۃ او کوضوء صلاۃ یہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا اب یہ بات سمجھو کہ یہاں جو ہے نا یہ عبارت اس عبارت میں جو ہے وہ کچھ قلب ہے آگ پیچھے آگ پیچھے سمجھتے ہو نا آگے کی عبارت پیچھے ہو گئی پیچھے کی عبارت آگے ہو گئی اب یہ ان احدہما و یہ تو ترتیب ٹھیک نہیں اگر یوں ہو کہ فضاکر علی ذکر کرنے والے علی مرتضی ہیں حضرت علی نے مجھ سے ذکر کیا اس لیے کہ حضرت ابن عباس حضرت علی سے مذاکر کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہ مقداد نے یا عمار نے حضور سے پوچھا تھا وہ نصیت اب ان دو میں سے کون صاحب تھے جس نے پوچھا تھا اس کی تعین کو میں بھول گیا یہ بات آپ کر لیں گے تو مسئلہ جو ہے وہ بات بن جائے گی ورنہ بات بنتی نظر نہیں آتی اب آگے دیکھیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ تو حضور نے ایسا ایسا فرما دیا جی بھائی اور چنانچہ دوسرا احدما سا الحو نسیتو ہے نا تمہارے اس میں بغل میں ان کہ سا دو میں سے زکر علی ذکر کیا مجھ سے ذکر کرنے کون ہے علی ہیں اور یہ ان سا الحو و نسیتو ان میں سے ایک نے مجھ سے ذکر کیا تھا اور میں اس کی تعین بھول گیا میں نسیت ہوں میں اس کو بھول گیا کہ ذکر کرنے والے میرے پاس کون تھے جی بھائی اختلاف على سليمان وفي قال اخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيده قال حدثنا سليمان بن عمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهما وعنهم قال كنت رجلا مداعا فامرت رجلا فسال فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الهدى مقدار تھے اب یہ بات فرمائیے کہ الاختلاف علی و سلیمان کہ اختلاف جو ہے وہ سلیمان میں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلیمان کی شاگرد کو دیکھیں سلیمان کی شاگرد جو ہیں پہلی اس میں ہے عبیدہ اور اگلی روایت جو انہوں نے پڑھی ہے اس میں سلیمان کے شاگرد ہیں شعبہ تو اختلاف اللہ سلیمان کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان کے دونوں شاگردوں نے اس میں اختلاف کیا ایک شاگرد جو ہے وہ سلیمان کا استاد جو ہے وہ وہ حبیب ابن یعنی حبیب ابن ابھی ثابت بتا رہا ہے سلیمان کا اور دوسرا جو ہے وہ منظر بتا رہا ہے سلیمان عامش جو ہے دوسرا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کا سلیمان کا استاد جو ہے وہ منظر ہے تو استاد کیا ہو گئے بدل گئے تو کہا کہ یہاں اختلاف اساتذہ ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی اس لیے کہ ایک شاگرد کئی استادوں سے نسائی شریف پڑھ سکتا ہے سمجھے نا ایک کتاب ایک کتاب ایک حدیث ایک جو ہے شاگرد ایک سے زائد استادوں سے سن سکتا ہے سمجھے نا تو اب یہ کہتے ہیں کہ الاختلاف سلیمان یہ طرز جو ہے یہ ہے امام نسائی کی اور امام نسائی کے بیان میں اختلاف کو ذکر فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علل کے بیان میں امام نسائی کا کوئی ثانی نہیں آئی نا بات سمجھ رہے بات سمجھ رہے ہیں نا جی بھائی چلو تو یہ کا معنی یہاں پر جو ہے وہ چھینٹے مارنا نہیں ہے اس لیے کہ پچھلی روایات میں دھونا کہ اغسل جو ہے زکر وغیرہ تو یہاں ذہ معنی میں اغسل جی بھائی یہ ابو عبد الرحمان فرماتے ہیں کہ مخرمہ نے یہاں یہ بات کہی کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے امام مالک رحم اللہ نے مخرمہ سے کہا اے مغربہ آپ بہت سی حدیثیں اپنے والد سے بیان کرتے ہیں ذرا سچی بات بتاؤ کہ آپ نے یہ حدیثیں اپنے والد سے سنی ہے یا نہیں سنی تو مخرمہ نے کہا سنی ہے اور اس پر میں خدا کی قسم کھاتا ہوں اس پر میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اپنے والد سے حدیثیں سنی ہیں سن کر میں بتا رہا ہوں پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں میں سننی ہوں میں غیر سنی نہیں ہوں یہ مخرمہ نے کہا ایک اور بھی محدث یہی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے سما کیا ہے لیکن یحیع ابن معین اور امام احمد ابن حنبل اور امام نسائی یہاں فرما رہے ہیں امام نسائی یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ سے سونا نہیں البتہ باپ کی کتاب ان کے پاس موجود تھی جس میں سے انہوں نے کتابیں جس میں سے انہوں نے حدیثیں روایت کی سمجھے نہیں تو پھر گویا کہ وہ سما نہیں ہوا ہے وجادہ تو ابھی ہے میں انہوں نے اس کو نقل کر سمجھے نا تو جی بھائی تو یہ کہا کہ قال ابو عبد الرحمن مخرمہ لم یسما بن ابی شیل اور اپنے باپ سے انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا چنانچہ ان کا قول اور یحیی ابن بہین کا قول حضرت امام احمد ابن حنبل کا قول تینوں کا قول متفق ہے کہ والد سے انہوں نے نہیں سنا اور یحیی ابن بین امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے والد کی لکھی ہوئی کتاب تھی اس میں سے یہ آدمی سے بیان کرتے تھے سمجھے نا جی بھائی سمجھے نا اصل میں یہ مزی جو ہے یہ ناپاک ہوتی ہے اور حضرت شوافے پر ایک اشکال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہوتی ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ منی سے پہلے درم سے زائد بعض اوقات مزی نکل آتی ہے وہ جب کپڑے کو لگی اور اوپر سے منی نے اس کو دھو ڈالا تو اس کو دھو ڈالا تو اب آپ یہ کہیں کہ وہ مزید ناپاک ہے جب وہ ناپاک ہے تو کپڑا پاک کیسے ہے جبکہ ناپاک چیز اس کو پہلے لگ چکی ہے تو مزید جو ہے یہ بال اتفاق ناپاک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے اس میں سرحد فرمائی ہے کہ اس کو کیا کرو ڈال دھونے کی سرحد ہے سنبل یہ توجہ جی اتنی بات آپ سمجھ لیں بھائی کہ یہاں سلیمان ابن یسار ہے یہ آپ نے رابی پڑھا ہوگا سلیمان ابن یسار یہ عہد الفقاء صبا فی مدینہ مدینہ کے سات فقہ میں سے ایک فقیر بہت بڑے اونچے درجے کے فقیر یہ کہتے ہیں کہ سلیمان ابن یسار جو ہے انہوں نے یہ حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ مرسل ہے بھائی اس لیے مرسل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی ہے سن چالیس ہجری میں کہتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا اور چالیس ہجری تھی اس وقت پوری دنیا میں حضرت علی سے بڑھ کے کوئی افضل انسان نہیں تھا جب اس پر اہل سنت اور جماعت کا اجماع کہ چالیس ہجری میں جو حضرت علی مرتضی کا شہید ہوئے تھے شہید ہوئے تھے کا انتقال ہوا ہے اس وقت پورے روئے زمین پر اس وقت حضرت علی مرتضی سے افضل کوئی انسان نہیں تھا سب سے زیادہ افضل تھے رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے نا اور اس پر علماء اہل سنت والجماعت کا اجماع تو اب یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت سلیمان ابن یسار پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت سلیمان ابن یسار پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس لیے یہ کہیں گے کہ سلیمان ابن یسار کی یہ روایت جو ہے یہ منقطع کہہ سکتے ہیں یہ مرسل کہہ سکتے ہیں سمجھ گئے نا اس لیے کہ سلیمان ابن یسار اور علی ابن ابی طالب میں کوئی واسطہ ہے جس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے اس کو منقطع بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو مرسل بھی کہہ سکتے ہیں سمجھے جی بھائی وبه قال اخبرنا عقبه بن عبد الله قال كنا على مالك وانا اسمع عن ابي النذر عن سليمان بن يسار عن المثال بن الاسود عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امره ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من المرأة فخرج منه المذي فان عندي فان عندي ابنته وانا استحي ان اساله فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا وجد احدكم ذلك فلينزل فرجه فليتوازى وجوءه للصلاه چلے باب الامر بالوضوء من النوم وبه قال اخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا محمد بن مسلم مسلم الزهري الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يكرم عليها مرتين او ثلاثه فان احدكم لا يدري اين باتت يده اور یہ ہے کہ جب نیند سے بیدار ہو تو وضو کرو یہ وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کا پاک ہوں اور ہاتھ کو دھوئے اور اس کے بعد پھر کلی کرے پھر ناک میں پانی ڈالے الاخری یعنی نیند سے اٹھتے ہی وضو جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے تو اس میں ہاتھ جو ہے وہ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ہاتھ کو خواہ مخواہ پانی میں مت گھسے پہلے اس کو دھو لو کہ حضور نے مجھے دائیں طرف کھڑا کر دیا نماز پڑھی پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے قدمن سو گئے سو گئے اور موازن آیا تو حضور نے اٹھ کی نماز پڑھی ولم یتوزا اور وضو نہیں فرمایا مختصر حاضہ مختصر یہ حدیث جو ہے مختصر ہے اور طویل حدیث وہ آگے بیان کریں گے چونکہ یہاں یہ بات بتانی مقصود ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے علامہ سندھی نے تو یہ کہا کہ بزد جن طب سنا نا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ نماز سے آپ سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا اور باقی جو روایات وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سو جائے تو سونا جو ہے وہ وجہ نہیں ہے اس کی وضو ٹوٹنے کی بلکہ وجہ ٹوٹنے کی خروج ری ہے اور خروج ری جو ہے وہ سونے کے بعد اس کا پتہ وتا آدمی کو نہیں ہوتا اور چونکہ وہ تقریباً متیقن ہوتی ہے اس لیے وہ وضو کرتا ہے اور یہاں علامہ سندھی یہ فرماتے ہیں کہ طویل روایت یہ ہے کہ حضور جو ہے وہ اٹھے میں میمونہ کے ہاں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور بیدار ہوئے اور بیدار ہونے کے بعد پھر آپ نے وضو فرمایا اور میں نے بھی وضو کیا تو یہاں امام سندھی یہ فرماتے ہیں کہ مختصر بتا کے اشارہ ہے کہ آپ طویل حدیث کو دیکھ لیجئے اس میں حضور نے بھی وضو کیا تھا اور حضرت حضرت ابن عباس نے بھی وضو کیا تھا یہ تو علامہ سندھی فرماتے ہیں لیکن بعض دوسرے علماء نے فرمایا کہ وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا اس لیے کہ یہ حضور کا خصیصہ تھا حضور کی کیا تھی خصوصیت تھی اب امتی جو ہے اگر سونے کے بعد اٹھیں گے تو ان کو وضو کرنا پڑے گا دوسری روایات کی وجہ سے سمجھ گئے نا جی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اونگ آ جائے نماز نماز میں تو وہ سے ہٹ جائے اب اونگ آ گئی اور وہ نماز سے اپنے آپ کو ہٹا لے تو معلوم یہ ہوا وبه قال اخبر نعمان بن موسى قال حدثنا محمد بن سواحي عن شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير رضي الله عن بسرة بن صفوان رضي الله عنها وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبزى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوزع جی۔ وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم رضي الله عنه وعنه أنه قال الوضوء من مسجد من مسجد کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی باپ نے خبر دی تو جس کا مطلب یہ ہے کہ باپ سے عروا کا سما ثابت ہے سمجھے نہیں مجھے خبر دی کس نے میرے باپ نے جی بھائی عن بسرة بنت صفان رضي الله الله عنها وعنهم أن النبي صلى عليه وسلم قال قال من من من مس مس مس ذكر فلا فلا يصلي. جی۔ جی۔ يصلي حتى حتى أبو عبد الرحمن هشام بن عروة لم يسمع من أبي هذا الحديث. آخر كتاب الغسل والدم من المكتبة. یہاں یہ ہاں، قال ابو عبد الرحمن بن عروہ لم یسما من ابھی ہے کہ ہشام ابن عروا نے اپنے باپ سے روایت نہیں کی بھائی یہ تو فارغ ہو گئے ہم تو فارغ نہیں ہوئی تو یہ انہوں نے اپنے باپ سے روایت نہیں کی چنانچہ یہی بیان جو ہے وہ امام نسائی کا ہے اور امام حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ان کا قول یہ ہے کہ والد سے سما ان کا ثابت ہے ثابت ہے تو اس کا انکار کرنا اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں آخر و دعوانہ جائے بھائی آپ دیکھو کتاب الحمدللہ ہو گئی ہو گئی بس ختم تو ہم نہیں کہتے اس لیے کہ کتاب جو ہے اس کا تو حق ادا نہیں کسی انداز سے بھی حق نہیں ہم بھی طالب علم ہیں آپ بھی طالب علم ہیں ہم نے آپ کو تکرار کرا اللہ تعالیٰ اس کے فوائد سے اور امام نسائی رحم اللہ کے فیوز سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے امام نسائی اور دوسرے آئمہ کے فیوز سے مالا مال فرمائے اور بھائی دیکھو ہمارے استاد مولانا غلام محمد صاحب ایک دن انہوں نے ہدیہ پیش کیا فرمایا کہ یہ میں نے کہا حضرت جب طالب علم تھے تو ہدیہ وصول کر لیتے تھے اب ہم مدرس بن گئے اب ہدیہ لینے میں شرم محسوس ہوتی ہے تو کہا کہ آپ طالب علم نہیں ہیں آپ طالب علم نہیں میں سوچ میں پڑ گیا فرمایا میں تو طالب علم مولانا غلام محمد صلی اللہ طالب ہے اور یہ حضرت کی عمر تقریباً اسی سال کافی کافی بڑی عمر تو بھیا دیکھو ہم جو ہے سب طالب علم فرق یہ ہے کہ بعض کے بال کالے ہیں اور بعض کے بال سفید ہیں اس میں کالے نہیں ہیں الگ تو یہ ہے تو ہم سب طالب ہیں اور سب ایک دوسرے کی دعا کے طالب ایک بات مختصر سی آپ سے کہنی ہے وہ آج ہی پڑھاتے پڑھاتے اور اس کو بھی میں تکراری کہوں گا حاشی میں لکھا ہے ترمزی جلد ثانی کے حاشی میں لکھا ہے کہ کہ امام کشیری نے ایک بزرگ جو بہت بڑے عالم تھے ان کا ایک واقعہ نقل فرمایا اور یہ فرمایا کہ میری زندگی کے تین واقعات ایسے ہیں کہ جو انتہائی خوش کن ہیں میری زندگی کے تین واقعات انتہائی خوش کن فرمایا ایک واقعہ تو یہ ہے کہ میں جہاد کے لیے نکلا جہاد کے لیے نکلا مجھے سخت بخار آیا جیسے ڈینگی وائرس ہوتا ہے سخت سخت بخار کہا کہ مجھے سخت بخار آیا میں قریب میں ایک مسجد میں چلا گیا مسجد میں اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ بھی سکوں اٹھ کے کہیں جا سکوں مؤذن آیا اور اس نے پوچھا تم کون ہو تو میں نے کچھ عرض معروض کی تو اس نے مجھے ٹانگ سے پکڑا اور کھینچا اور اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دی کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے خوشکن واقعی اب ہمیں تو سمجھ میں نہیں ہے خوش کن کیسے آپ کو معلوم ہوگا تو کہتے دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ میں کشتی میں جا رہا تھا اور جتنے کشتی میں سوار تھے ان میں سب سے زیادہ کپڑے خراب لے رہے تھے فقی تو ایک پولیس کا آدمی تھا جو جہاد سے کہیں واپس آیا تھا وہ بڑی لمبی تقریر کر رہا تھا اس نے یوں کیا کہ ادھر ادھر دیکھا اور تو کمزور آدمی نظر نہیں آیا وہ میرے پاس آیا اس نے میری لٹ کو پکڑا اور میرے گریبان کو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا اس نے کہا کہ کافروں کو ہم اس طریقے سے جھنجھوڑا کرتے تو اب دیکھو بہت بڑا بزرگ ہے اللہ والا ہے تو اس نے کہا کہ ایک تو میرے بالوں کو پکڑا اور ایک میری گربا کو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا اور کہا کہ کافروں کو ہم اس طریقے سے جھنجھوڑتے تو کہا کہ اس نے مجھے جو ہے وہ ایک تو عقیر سمجھا دوسری بات یہ ہے کہ پھر مجھے جھنجھوڑا یہ کہا کہ ہم اس طریقے سے کافروں کو تو گویا کہ مجھے اس نے کافر بنا دیا خیر کہا کہ تیسرا واقعہ یہ ہوا میری زندگی کا کہ میں شاط بہر پہ بیٹھا تھا یا شاط نہر پر بیٹھا تھا تو ایک آدمی آیا اور اس نے شلوار کھول کر میرے اوپر پیشاب کرنا شروع کیا کہا کہ اس نے پورا پیشاب میرے اوپر کیا نہ ادھر کیا نہ ادھر کیا پورے کا پورا ایک تو وہ تھا نا کہ جسے مسجد میں پیشاب کیا تھا لوگوں نے شور مچایا تھا کہا کسی نے کچھ نہیں کہا پورا اس نے کیا پیشاب کر کے چلتا تو کہتے ہیں کہ میری زندگی کے یہ تین واقع انتہائی خوشکن ہیں بات بتانے کی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان دو جز کا نام ہے ایک ان میں سے شکر ہے اور دوسرا صبر ان میں سے ایک شکر ہے اور دوسرا صبر ہے میں تو یہ سمجھوں شاید آپ زیادہ صحیح سمجھیں گے کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ باوجود کے میں مظلوم تھا میرے ساتھ ان لوگوں نے زیادتی کی ہے لیکن میں نے صبر کیا اور صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ناجو بغیر حساب ہم صبر کرنے والوں کو اجر جو ہے بے حساب و کتاب دیتے ہیں یہ واقعہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ تقریر تو میں کر نہیں جانتا تقریر کرنے والا ہوں بھی نہیں اور یہ چونکہ میں نے سبق ہی میں آج ہی پڑھا ہے بچیوں کو وہاں تربیت لسانی پڑھائی یہ آج ہی پڑھا ہے تو میں نے خود اس سے یہ سبق لیا ہے کہ بھئی دیکھو جب آدمی نیک کام کے لیے نکلتا ہے نیک کام میں لگتا ہے تو اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں لیکن مشکلات کے اوپر اگر آدمی صبر کرے تو اس پر صبر پر بھی آدمی کو خوش ہونا چاہیے صبر پر بھی آدمی کو خوش ہونا چاہیے تو اب بات کہنے کی یہ ہے کہ ایک تو اس لیے ذہن میں آتا ہے ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اللہ الحمد و کا شکر اے اللہ آپ ہی کی سب تعریف ہے اور آپ ہی کا شکر ہے جو آپ نے ہمیں اس کام کی توفیق بخشی اور دوسری بات یہی ہے کہ بھیا اہلیت آپ میں تو شاید ہوگی ہم میں اہلیت نہیں ہے لیکن وہ ہوگا کچھ غلطیاں ہوں گی اور بہت ہوں گی اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو بھی اور آپ کی غلطیاں اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے اور بھائی یہ ایک طالب علم نے بھیجا ہے خواہش ہے کہ حسن حسین کا درس بھی آپ سے لیں تاکہ آپ کی سند عالی کے سلسلے میں شمولیت کی سعادت سے بیرور ہو سکے عذرائے کرم ہماری خواہش کی تکمیل میں دعا گو درسگاہ کے تمام طلبہ اگرچہ ایک ہی خوش نویس ہے اس نے لکھی میرے پاس بھیجا ہے ممکن ہے کہ آپ کی خواہش ہو یا نہ ہو لیکن بھائی میری طرف سے آپ حضرات کو اجازت میں نے دے دی ہے لیکن اگر فرصت کے وقت میں کوئی اگر درسن پڑھنا چاہے تو بھیا یہ ہے بڑا کٹھن معاملہ دو تین طالب علم میرے پیچھے لگ گئے تھے پچھلے سال اور یہ پچھلے سالوں میں کئی لڑکے جمع ہو گئے تھے انہوں نے بیٹھ کے پڑھا چار پانچ دن میں ختم کر دیا اور ہم نے بھی تقریباً پانچ سات دن میں ختم کیا تھا تو ختم کیا کوئی کسی کو موقع مل جائے کبھی مل جائے تو انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے تو خدمت کے ان شاء اللہ حاضری دیں گے حاضر ہو جائیں گے یہ بات یہ کہہ کے بھئی استخر اللہ علی ولی جمی المسلمین آخر داون الحمد للہ اور بھائی دیکھیے یہ آپ کے پرچجات بہت سارے ہیں ایک ہمارے دوست ہیں جن کا نام ہے یونس صاحب اور یہ دوست ایسے ہیں کہ ہمیشہ دورے والے جو ہیں ان کی وہ دعوت کیا کرتے ہیں یہاں پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا کہ ان کا گودام تھا اس کو آگ لگ گئی بہت نقصان تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو نئے عطا فرمائے اور جب ہم نے سنا تو بہت دکھ اور وہ ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو انہوں نے دین کے کاموں میں وقف کر رکھا ہے لیکن یہ حادثہ اللہ کی طرف سے آ گیا اللہ تعالیٰ ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے اس لیے اس پر پڑھنا انا انہ و ان راجون اللہ تعالیٰ بدل اچھا ان کو عطا فرمائے میں کئی دنوں سے ایک بیماری میں مبتلا ہوں اور لکھنے والا سیٹ نمبر تو اس نے لکھا ہے نام نہیں لکھا بیماری مبتلا ہوں لہٰذا میرے لیے صحت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو صحت ظاہری اور صحت بات نہیں یہ بات یہ ہے کہ مریض تو ہم سب ہیں ظاہری امراض بھی بعض وہ ہو سکتے ہیں نوجوان ہیں ہیں تو لیکن باطنی امراض سے ہم لوگ بھرپور ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے باطنی امراض کو اپنے فضل اپنے کرم اپنی عنایت سے دور فرمائیں بھائی ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بہت اونچا بہت اونچا فرمائے اپنے فضل و کرم سے اور اونچا بعض اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کچھ بیماری کچھ تکلیف آ کے بھی اونچا ہوتا ہے تو فضل و کرم قید کہ ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ اپنے جناب سے بغیر تکلیف کے بغیر مشقت کے اللہ تعالیٰ ان کو صحت جاویدانی عطا فرمائے بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ ہمارے استاد ہیں اور اللہ نے ان کو وہ کمالات دیے ہیں جس کا آپ ہم تصور نہیں کر سکتے بعض کمالات کا ہمیں علم ہے آپ لوگوں کو علم نہیں ہے بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے آج مستمر عطا فرمائے اور ہمارے استاد شفیق حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ان کو بھی اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ ہے اور اپنے فیوز کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کے فیوز کو ہمارے اوپر قائم و دائم فرمائے اور بھائی ہمارے اساتذہ ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند سے بلند تر فرمائے اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو بھی اپنے والد اور اپنے بزرگ کی نفع قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اساتذہ اور اساتذہ جو ہیں وہ یہ ایک سلسلہ ہے ہمارے استاد ہیں استادوں کو پھر آگے استاد ہیں ان کے استاد ہیں اور جس کو آپ یہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان ان ہو و ان ہم یہ سلسلے کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سلسلے کو یہ سلسلہ ہمارا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے یا یہ کہیے کہ حضرت جبرائیل امین تک پہنچتا ہے سب جو ہیں درود و سلام دعا کے محتاج ہے پھر ہمارا سلسلہ اللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے وہ غنی اور غنی الاغنیا ہے ہم اس سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ غنی الاغنیا وہ غنی ان سب کو ہمارے سمیت اور پھر ہمارے آگے شاگرد ہوں شاگرد شاگرد ہوں اور ہاں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے خاص کرم سے خاص عنایت سے جو ہے اپنی عنایت سے سرفراز فرما دے اور عافیت دارائ عطا فرمائے ہے دنیا کی بھی عافیت اور آخرت کی بھی آفیت عطا فرمائے اور ہمارا مستقبل جو ہے وہ درخشاں فرمائے چمکتا ہوا بنائے اور ہمیں خوش نصیب بنائے اور ہم سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے لے حضرت مفتی رشید رشیدہ صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے دعا کرتے تھے اے اللہ ہمارے کان کو پکڑ کے ہم سے اپنے دین کا کام لے لے کان سے پکڑ کر اپنے دین کا کام لے لے اللہ تعالیٰ اپنے دین متین کے لیے ہمیں نہ لائقوں کو لائق بنا دے یہ بھی اس اس کی کی دست قدرت میں موجود ہے ان اللہ علیہ کل شہن قدیر ہم نااہلوں کو اللہ تعالیٰ اہل بنا دے اور ہم بے استعدادوں کو اللہ تعالیٰ استعداد عطا فرما دے اور ہم بے توفیقوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں کہ پھر ہم جو ہے وہ خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ دین کے کام میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے تمام متعلقین سے ہمارے دوستوں سے ہمارے احباب سے ہم سے تعلق رکھنے والوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے علماء سے اپنے دین کی مقبول خدمت لے لیں اور اس کو قبول فرما یہ ابھی عید سے پہلے سانگڑ جانا ہوا اور وہاں پر ایک سو کے قریب علماء بھی تھے اور حفاظ قرآب بھی تھے اور حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب آل اللہ در جاتا ہوں انہوں نے ہمیں بھیجا تھا ان کی امداد کے لیے ان کی کچھ عید سے پہلے امداد کی ہے ہزاروں روپے کے حساب سے ان کو دیے ہیں تو وہاں جا کر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ علماء کی حالت بہت ہی خستہ حالت اللہ تعالیٰ علماء کی حالت کو بھی درست فرمائے اور ان کو کسی کا محتاج نہ بنے ہمیں بھی کسی کا محتاج نہ بنے آپ نے حضرت الرحمان نے اپنے اوف کا واقعہ پڑھا ہے پڑھا ہے نا اور اس کو میں نے بتایا بھی تھا کہ ان کو پیشکش کی گئی تھی آدھا گھر لے لو اور پیشکش کی گئی تھی کہ ایک بیوی لے لو اور پیشکش کی گئی تھی کہ پورا میری جائیداد کا نصف لے لو لیکن انہوں نے یہ فرمایا بارک اللہ ہو فی اہل کا بمال اللہ آپ کے اہل میں بھی برکت دے آپ کے مال میں بھی برکت دے آپ تو مجھے سوکھ کا رستہ بتاتے بازار کا رستہ بتاتے اور خود گئے ہیں بازار میں اور بازار میں کچھ لے کے آئے تو جی یہ چاہتا ہے جی چاہتا ہے کہ ہم جو کہ علماء کہلاتے ہیں ہم کسی کے موت آئے کسی کی جیب پر ہماری نظر نہ ہو اور کسی کی آمدن پر ہماری نظر نہ ہو اللہ تعالی ہمیں قناعت نصیب فرمائے اس کو کہتے ہیں کہ چاہے جیب میں پیسہ بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو دل غنا بھرا ہوا ہے حضور نے فرمایا الغنا غنا نفس اصل غنا جو ہے وہ نفس کا غنا ہے آدمی اپنے نفس کا غنا رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو غنی بھی فرما دیتے ہیں تو ایسا ہے کہ تمام آپ علماء کو جتنے اساتذہ ہمارے ہیں جتنے شاگرد ہمارے ہیں جتنے آپ کے آگے شاگرد بننے والے ہیں آپ ہی تو ہمارے انگور ہیں جو کہ ہم نے پودے سے ابھی پودے میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہماری آمدن ہے آپ ہی ہماری کل کی جو ہے وہ وہ جو ہے وہ کھٹی ہے کھٹی سمجھتے ہو نہیں ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی خوش نصیب بنائے ہر لحاظ سے دنیا کے اعتبار سے بھی عزت عطا فرمائے اور آخرت کے اعتبار سے آپ کو بھی آپ کے والدین کو بھی اور آپ کے اعزہ کو بھی آپ کے اقربا کو بھی اور آپ کے متوسلین کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی آفیت عطا فرمائے اور کتاب آپ نے پڑھی ہے اس کتاب کا اور دوسری کتابوں کا اللہ تعالیٰ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اچھے نمبروں سے آپ کو پاس کرے تو ایک طالب علم کی ہمشیرہ کافی دیر سے بیمار ہے صحت کی دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت جاودانی عطا فرمائے ایک عزیزی انتقال ہوا ہے ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے اللہ مغفرت فرمائے میری والدہ دو سال قبل انتقال فرما گئی تھی ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اور ہمارے تمام ساتھیوں کی والدین کی مغفرت فرمائے جو دنیا سے جا چکے ہیں جو دنیا میں موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے تو فرمایا میں کئی دنوں سے ایک بیماری میں مبتلا ہوں میرے لیے صحت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت جاودانی عطا فرمائے طلبہ کو حسن حسین کی اجازت مرحمت فرما دیں یہ پہلے ہو گیا الحمد ایک طالب بیمار ہے اس کے لیے دعا کی درخواست ہے ایک طالب کے ماموں اغوا ہوئی ہیں ان کی باحفاظت بازیابی کے لیے دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ باحفاظت ان کو واپس لوٹائے اور کتاب کے سبق کے آخر میں دعا فرمائیں ہمارے ایک ساتھی کی ہدایت کے لیے ان کا نام فلاں ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے ہو سکتا ہے کہ وہ یہی بیٹھے ہوں کیوں انہوں نے تو نام لکھ دیا ہے ہم ان کا نام کیوں لیں گے اور استاد محترم حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ کو متمنا ہونے کی بنا پر مقداد ابن اسود کہا جاتا ہے حالانکہ ایسی نسبت کو قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے یہ کیسے درست ہو گئی بھائی یہ تو میں نے نہیں دیکھا اتنا تو دیکھا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا پھر کسی وقت دیکھ لینا معلوم کریں ہمارے ایک ساتھی جمشید اسلم کی طبیعت ناساز ہے عظرائے کرم ان کے لیے بھی دعائیں صحت فرمائے ممکن ہے کہ وہ یہی موجود ہوں اللہ تعالیٰ صحت عاجلہ بھائی دیکھیے ایک دعا ہے اللہ المینا نوز بکا من الج من الجن اللہ نوز بکا من الجن و سع الاسقام وسیع الاسقام میں تمام امراض آ جاتے ہیں اور خاص طور پر موزی امراض جیسا کہ ایڈز کا مرض ہوتا ہے جیسا کہ کینسر کا مرض ہوتا ہے اور جیسا کہ ٹی بی کا مرض ہوتا ہے جیسا کہ ایسا مرض ہوتا ہے جس کا طبیبوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا اس میں سب امراض آ گئے اللہ انی اللہ میں انا بکا من الجنون بھائی اس میں بات یاد آئی کہ ہمارے استاذ حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحم اللہ کے ایک بیٹے ہیں جو بیچارے اس مرض میں مبتلا ہیں اور ابھی ان کا علاج چل رہا ہے اور اس کے اوپر تقریباً لاکھوں روپے خرچ ہو چکے ہیں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ تھا فرمائے اور میرے لیے بھی دعا کریں کچھ بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے اور میری اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین کا موافق بنائے اور یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دعا بہت جامع دعا ہے اللہ انا نوز بکا من الجنون و جنون سے جزام کو و سعید اسکام اور ہر بری من سے وزلا اور قرض کے بوجھ سے بقہر رجال اور رجال کے قہر سے یہ وہی ہے نا ایک اخباب تاون آدمی کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ٹیلی فون کرتے ہیں کہ اتنے کروڑ روپے حاضر کر دو تو اس کو چھوڑ دیں گے یہ ہے رجال اور آپ نے شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے کچھ ڈاکو نے پاکستانی پکڑ لیے تھے صومالیہ میں اور انصار برنی پیسے دے کے چھڑا کے آئے ہیں اور سنا ہے کہ کچھ اور بھی انہوں نے اب اس وقت پکڑ رکھے ہیں کیا ہے اور بھائی ہمارے کئی پاکستانی اس وقت جیلوں میں ہیں اور وہ بے گناہ ہیں ہم گناہ گار کے لیے تو دعا نہیں کرتے بے گناہ اللہ تعالیٰ بے گناہوں کو قید و بند سے اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے جتنے قید ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرمائے اور بھیا پاکستان مختلف مخمس میں پڑا ہوا ہے اور اس کی بڑی وجہ ہماری بدعملی ہے جس میں ہم بھی مبتلا ہیں بدعملی ہے اور بھائی دیکھو کئی نعمتیں جو اللہ نے وہ چھپر پھاڑ کے دے رکھی تھی ابھی کھانا پکا رہے تھے ایک دم سے گیس بند ہو گیس بند ہو گئی کیا ہوا کہ اس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے بعض ممالک ایسے ہیں کہ ان میں ایک سیکنڈ بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اور ہماری جو ہے وہ لوڈ شیڈنگیں جو ہے وہ کثرت سے چل رہی ہیں اور ہمارے اعمال کی اس میں بہت بڑی دخل ہے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہر مخمص سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو نکالتا پاکستان جو ہے وہ بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پر بنا تھا اللہ تعالیٰ پاکستان کو لا الہ الا اللہ والا بنا دے پچاس سال میں پچپن سال میں تو ہم نے بچپن کو نہیں بھلایا بچپن پہ ہیں ہم اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے اور اس میں اسلامی قوانین نافذ فرمائے اور اس میں اہل کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکومت عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور یہ کہتے ہیں بدلہ کے گھر میں کچھ پریشانی ہے جنات اور جادو کے اثرات ہیں دعا کیجیے بے فضل تعالیٰ ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو آپ نے فضل سے دور فرمائے حضرت بعض طلبا شادی نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو حسین و جمیل اور نتیجے کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے اچھی دلہن تھا اس لیے ایسی زور سے کہی جاتا ہے میرے والدہ کئی سالوں سے بیمار ہے میری میری والدہ کئی سالوں سے بیمار ہے اس کے لیے دعا فرمائیں جزاکم اللہ اس میں دونوں پڑھا جاتا ہے بیمار ہے صرف معلوم ہوتا ہے کہ والد ہے اور لکھا ہوا والدہ ہے جو بھی بیمار ہے اللہ خوش استاد ایک عزیز کا انتقال ہوا ہے اس کی مغفرت کی دعا فرما دیں اور بھائی یہ سب ہو گئے اور بھیا یہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عالم بعمل بنائے اور ہر فتنے سے محفوظ فرمائے اور جو دعائیں ہمیں مانگنی تھی ہم نہیں مانگ سکے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے یہ اذان ختم ہو جائے اذان کا جواب دیجئے اور اذان اور نماز کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے دعا تھوڑی سی کر لیں گے تھوڑی سی مختصر سی اذان پھر ازان کو آپ سب لوگ دعا کریں اپنی اپنی اللہ لك الحمد اللہ لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللہ لك الحمد بأنك لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے اور امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ امت جن مشکلات میں پڑی ہوئی ہے اپنے فضل اپنے کرم اپنی نئے سے اس کو تمام مشکلات سے نکال اے اللہ اپنے فضل اپنے کرم اپنی نئے سے ہمیں اور ہمارے متعلقین کو ہر قسم کی تکلیف سے نجات عطا فرما بیماریوں سے نجات عطا فرما ظاہری بیماریوں سے باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما اے اللہ ہمارے مستقبل کو درخشاں فرما اے اللہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اللہ منا نسأل کا ما سأل منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزام وسيل الاسقام وزل عدین وقہر الرجال اے اللہ جن احباب نے دعا کے لیے کہہ رکھا ہے آپ ان کی تمام ضرورتیں تمام حایتیں پوری فرما اقبال صاحب ایک ہمارے دوست ہیں اور ان کے کچھ مسائل ہیں ان کے اور ان کی خاندان کے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ حل فرمائے اور آپ حضرات کے تمام مسائل کو حل فرمائے اور آپ حضرات کی زندگی کو آئندہ مستقبل میں اچھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو گھر میں باہر میں اور ازدواجی زندگی میں اور تعلیم کی زندگی میں تعلم کی زندگی میں اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آسانی فرمائے وما ذالک اللہ عزیز و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد اجمۂ برحمتِ یاد ہوا ہے ہاں بھائی مبارک ہو آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ساتھ یہ آخری